میرے بھائی اور دوستو کچھ لوگ اس دنیا میں صرف اس زندگی کو سامنے رکھ کر ترتیب بناتے ہیں اسی کا نفع اسی کا اسی کی ذلت سے بچنا اسی کی عزت کے پیچھے دوڑنا اسی کے مناسب کو سجدے کرنا اسی پہ بک جانا اسی پہ خرید اسی پہ فروخت یہی معیار یار عزت یہی معیار یار اس کے آنے پر خوش اس کے جانے پر ناراض ان اعطی یا رضیا وہ علم عطا ملتا رہے بڑا خوش نہ ملے بڑا ناراض یا لمون من الحیات دنیا صرف اٹک کو جانتے ہیں وہ غافلون اور آنے والی زندگی سے بالکل ناآشنا اور غافل ہیں اس وقت ایک جم غفیر ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کے سامنے یہ مٹ جانے والا جہان ہے جس کا بنانے والا خود بتلاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس شہن شاہ کے نزدیک ایک ریت کے پانی کی ہے کسرا بمبقی بقیعہ یا صبح ضم آ اذا لم حتیٰش جب اس کے قریب آتے ہیں یہ ساری دنیا چھ بر اعظم سات بر اعظم اس کا سب کچھ ایسا ہے جیسے تم ریت میں پانی دیکھو اور اس کی طلب میں دوڑ لگاؤ سمجھانے والا تمہیں بتائے کہ آگے پانی نہیں فریب ہے اور پیاس بڑھے گی شاید ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے حسد ہے تم چاہتے نہیں ہو میں پانی کے چشموں تک پہنچوں میں میٹھے پانی کے مشکیزے بھروں تمہیں حسد ہے اس لیے تم مجھے روکتے ہو وہ کہتا ہے مجھے حسد نہیں میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں پھر وہ چلتا ہے وہ سراب آگے چلتا ہے وہ پیچھے دوڑتا ہے وہ آگے چلتا ہے پکارنے والوں کی آوازیں پھر اس تک پہنچ نہیں پاتی پھر اس کی اپنے احساسات و جذبات کی سدائے باز گشت ہے اور اس کی دیوانگی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا میں تو کہیں اور آ گیا ہوں ایک طبقہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے موت کے بارے میں کہتا ہے ہی ہاتھ ہی ہاتھ لما تو إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين موت موت مٹا دیتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں یہی جینا ہے یہی مرنا ہے موت کے بعد کچھ نہیں اضا متنا وکنا قنہ تو رابن و ایزامن أئنا لمبع... لمبعثون أبا آباء أنا الأولون ہمارے باپ دادا قبریں بھی ختم ہو گئے ہم مر گئے مٹی ہو گئے گل سڑ گئے اٹھ سکتے ہیں آ جائیں گے کوئی اٹھائے گا کوئی کوئی کوئی ہے کون اٹھ کے آیا کب اٹھ کر آیا ایزا کنہ عظام نخیرہ قالوا تلک اذن کرتن خاسرہ اللہ نے جواب دیا قرآن عرب پر پر اترا اترا ہے عجم کے فلسفیوں نہیں کہ منطق بھی قرآن سے ثابت کرتے دیوانے یہ عرب کے سادہ لوہ چرواہوں پر فطرت کے قریب ایک ڈانٹ فیضا ہوں بساہرہ تم سب ایک میدان میں جمع زجرہ کسے کہتے ہیں ڈانٹ ایک یہ ویسے مانا ہے لفظی مانا ہے زجرہ عرب چرواہا ہے بکریاں بھی چراتا ہے اونٹ بھی چراتا ہے چرواہے اور جانور میں ایک زبان مشترک ہو جاتی ہے وہ جانور سمجھتا ہے جب چرواہا ایک آواز نکالتا ہے تو وہ جانور چلتا ہے پھر چرواہا آواز نکالتا ہے وہ جانور رکتا ہے ہے پھر چرواہا آواز نکالتا جانور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں شام کو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے اس آواز پر کوئی بکری اس جھاڑی میں کوئی اس جھاڑی میں کوئی اونٹ یہاں کوئی وہاں تو ایک آواز دیتا ہے اس آواز سے سال ہا سال ہو چکے ہیں اونٹ بکری کے کان آشنا ہیں کہ یہ واپسی کا سائرن ہے یہ واپسی کی آواز ہے یہ ہمارا ساتھی ہمیں واپس بلا رہا ہے تو جو ہی وہ آواز کان میں پڑتی ہے تو یہ جو پالتو جانور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں جھاڑی کو چارے کو اور ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ کا آواز دیتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں چرواہے کی یہ مختلف آوازیں ہیں اس میں سے چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور واپس آنا شروع کریں اور اس کے پاس جمع ہونا شروع کریں اس کو عربی میں زجرا کہتے ہیں زجرا وہ کہہ رہے ہیں بکھرے ہوئی ہڈیاں بو سیدھا قبریں ہوائیں خاک اڑا کے لے گئیں ذرہ ذرا بکھر گیا اور ہم بے نشان ہو گئے مٹ گئے مٹا دیے گئے اب کون جمع کرے گا اب کون جمع کرے گا تو اللہ نے ایک لفظ اتارا یہ عرب کا بدو جانتا ہے کہ اللہ کیا کہہ گیا ہے تم نہیں سمجھو گے میں نہیں سمجھوں گا عرب جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا اور اس کا اس لیے تو وہ قرآن کے آگے گر جاتے تھے جب یہ آیت سنی ایک بدو نے اونٹ پہ جا رہا مزے سے جا رہا ایک صاحب قرآن پڑھ رہا عن ہے تو وہ اونٹ سے گرا اور سجدے میں پڑ گیا ایمان والا نہیں ہے مسلم نہیں ہے عرب ہے کلام سمجھتا ہے پوچھو علماء سے اس میں کیا خوبصورتی ہے کوئی پتہ نہیں ترجمہ بھی کبھی حسن کو بتاتا ہے ترجمے سے بھی کسی چیز کا حسن معلوم ہوتا ہے ہاں وہ ابو بید ہیں کہنے میاں کس سے سجدہ کر رہے ہو کہ یہ جو تو کلام پڑھ رہا ہے اس کی عظمت کو سجدہ کر رہا ترجمہ ہے جو کہا گیا کھل کے کہہ دو اس میں کیا خوبصورتی ہے اس کی خوبصورتی اس کی اصل میں ہے اس کی اصل میں ہے کہ اس میں کیا حسن ہے جس نے بدو کو زمین پہ گرا دیا اور سجدے میں ڈال دیا زجرا ایک پکار کون سی اے قریش مکہ روزانہ تمہارے چرواہے تمہارے جانور چرانے جاتے ہیں پھر جب شام ہوتی ہے دن ڈھلتا ہے تو وہ ایک آواز دیتے ہیں اس پر جانور کھینچے چلے آتے ہیں تم وہ سیدھا ہڈیاں بن کے بکھر گئے اور تم جانوروں کی طرح کونے کونے میں منتشر ہو گئے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پھر تمہارا رب ایک آواز دے گا جیسے جانور کھچا ہوا آتا ہے تم اپنے رب کی آواز پر کھچے چلے آؤ گے فَإِذَا بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ آؤ گے کھچے ہوئے لیکن پھر بھی ایک طبقہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے ایسے ہی فضول ہے وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا ایک بے شمار طبقہ جو کہتا اللہ ہی کوئی نہیں تو آخرت کیا چیز ہے جنت کیا چیز ہے جہنم کیا چیز ہے ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے جنت پر یقین جہنم کا یقین پر نہ جنت کا شوق نہ دوزک کا خوف اللہ کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا رسول کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہے پر اسے اٹک میں داخل نہیں ہونے دیتا اسے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا اٹک نام ہی کیسا اٹک اٹک گیا بھائی ہر شہری یہ اٹک گئی ہیں یہ مسلمان ہے جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا تو اس نے اللہ سے بات کی میرے اللہ نے کرم کر کے وہ بات ہم تک پہنچا دی تو یوں کرنے والا ہے کفا بے ماں اغوئی سینی مجھے نکال رہے ہو نا کہاں کہا سن پھر پہلے اس نے مہلت مانگ لی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت کر لے جا تو کہا پھر آپ سن لے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اٹک میں جتنی راہیں تیری طرف جاتی ہیں جو راہیں تیرے در کو جاتی ہیں جو تیرے آگے جھکاتی ہیں جو تیرا بناتی ہیں ہر ہر راہ پہ میں خیمے گاڑ دوں گا اور میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا سمجھ من بین ایدیہم سامنے سے وار کروں گا ومن خلفہم پیچھے سے وار کروں گا وعن ایمانہم دائیں طرف سے وار کروں گا وعن شمائلہم بائیں طرف سے وار کروں گا ولا تجد اکثرہم شاکرین پھر دیکھ لینا اٹک کا کوئی کوئی تیرا بنے گا باقی سارے میرے ہی ہوں گے تو شیطان سامنے سے کیا وار کرتا ہے اور پیچھے سے کیا کرتا ہے اور دائیں سے کیا کرتا ہے اور بائیں سے کیا کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ کب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرے میں تیرے بندوں کے سامنے سے حملہ الفہم پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملے کا کیا مطلب ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قرآن بھی ہے تو وہ اس سے منکر نہیں ہمیں آخرت کا انکار نہیں کروا سکا توحید سے نہیں ہٹا سکا قرآن عقیدے سے نہیں ہٹا سکا رسالت سے نہیں ہٹا سک جن جہنم سے نہیں ہٹا سکا تو ان کے ساتھ کیا کروں گا امین خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے کیا ہے ہر آنے والا پل اور لمحہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور دنیا کو پیچھے کر رہا ہے دنیا کو پیچھے کر رہا ہے اور آخرت کی طرف دھکیل رہا ہے یہ میرے پیچھے ہے اور آخرت میرے آگے ہے میرے پیچھے دنیا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہے میرا رب کہ یہ تمہیں اٹک کی زندگی اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ تم جنت کو مانو گے پر طلب نہ کرو گے جہنم کو مانو گے پر خوف نہ کرو گے اللہ کو مانو گے پر اس کی حیبت سے دل خالی ہوں گے رسالت کو مانو گے پر اس کی محبت سے دل خالی ہوں گے قرآن کو مانو گے پر تمہارے گھروں میں موسیقی چلے گی قرآن کی آواز نہ آئے گی مخالف پیچھے سے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ یہ کہے گا جنت ہے دوزخ ہے دعا کرو دعا کرو اللہ جنت دے دعا کرو اللہ دو سے بچائے لیکن کچھ کرے کچھ کرے تو اٹک اس کو اٹکا دے گا یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اسے جنت بھلائے گا اسے جہنم بھلائے گا اسے اللہ کی پیشی بھلائے گا یہ پاکستان کی کمزور ترین پھٹی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے سچ نام کی شے کوئی نہیں جہاں عام تو پانچ انگلیاں برابر نہیں پر جہاں قاضی کا قلم بک جاتا ہو فروخت ہو جاتا ہو جہاں کا وکیل قاتل کو بھی پناہ دینے کے لیے فیس کی لالچ میں دلائل کے انبار لگانے کو تیار ہو زمینیں لوٹنے والے عزتیں لوٹنے والے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا بھی وہ وکیل بننے کو تیار ہو اس دھرتی پہ انسانوں کا زندہ رہنا ہی بڑا اللہ کا رحم و کرم ہے ورنہ بدنی آسمان سے پتھر برستے یا زمین نکل جاتی یا آسمان ٹوٹ پڑتا یا ہوائیں پاگل ہو جاتی یا دریا بھر جاتے یا سمندر اچھل جاتے یا پتھر برس جاتے یا بجلیاں چمک جاتی کڑک جاتی جس دیش میں ظلم ہوتا ہے وہ دیش تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ کے رہتا ہے بجلی کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہے ہو ظلم کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو ہمارا غریب بھی ظالم ہے ہمارا مالدار بھی ظالم ہے ہمارا طاقتور بھی ظالم ہے اور ہمارا کمزور بھی ظالم ہے کیا رحم والا نبی آیا کیا عدل والا نبی آیا اور کیا امت نے ظلم و ستم کی خون کی ندیری بہت ندی بہت ان جھوٹی عدالتوں میں پیش ہو نہ ہو تو لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ احکم الحاکمین کی عدالت وجہ رب قبل ملک صفن صفا آج اللہ آ رہا ہے فرشتے بھی آ رہے ہیں وجی ایوم ادن بھی جہنم آج جہنم بھی آ رہی ہے یوم ادن یتذکر الانسان آج اپنا کیا تجھے یاد ہوگا پر آج کا یاد تجھے کام نہ آئے گا یقول اب تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش آج کے دن کے لیے کچھ میں نے جمع کیا ہوتا آگے بھیجا ہوتا خاتر آج حسرتوں کا دن ہے تیری آج تیرا آنسو کسی کام کا نہیں آج کام کا ہے اس دن کام کا نہیں مین خلف اہم مین خلف اہم اتنا خوفناک منظر قائم ہونے والا ہے حضرت اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت میں کہاں لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا یعنی اوروں کی بات فرماؤ آپ تو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے یہ عام گفتگو فرما رہے ہیں کہ عام انسان عام انسان ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو حساب کے لیے بلایا جائے جب یہ فرشتے اس کو گردن میں ہاتھ دے کر اللہ کے دربار کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ وہ پل ہے یہ کہے گا میری ماں میرا باپ میری اولاد میرے رشتے دار ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت بھی نہ کر سکے گا کہے گا آپ پہ اللہ معاف کرے گا اللہ آپ پہ معاف کرے گا اللہ آپ پہ بخشے گا اللہ بڑا غفور ہے ومین ومین پیچھے سے حملہ کر رہا ہے دنیا کا حسن جمال جلال عزت اقتدار کرسی قلم مال دولت یہ رنگ برنگ یہ شکلیں یہ شہریں یہ مورتیں یہ صورتیں یہ تھاپ یہ موسیقی یہ پائل کی چھنکار یہ سب کچھ اس کو ایسا مست کرے گا اللہ آپ پہ بخشے گا اللہ آپ پہ بخشے گا وان ایمانہم پہلے شمائل کو پہلے بتا ان شمائل شمائل تو آسان ہے شراب زنا رشوت ظلم قتل چوری ڈاکہ فراڈ جھوٹ کی کمی ماں باپ کی نہ فرمانی شادی کر کے کرنا بیوی سے بدتمیزی بھائیوں سے بدتمیزی بہنوں بہنوں سے بدتمیزی اور بیٹیوں کو حق نہ دینا بیٹیوں کا حق بھی بیٹوں کے نام کر دینا جھوٹے حلف نامے داخل کر کے ساری جائیدادیں بچوں کے نام لگا دینا یہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے کے میدان میں انہوں نے بچیوں کا حق کھایا یہ سارے کبیرہ گنا سارے کبیرہ گنا ادھر چاہیے یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے نا سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے ان شمائل کا مطلب ہے کہ ان سارے گناہوں میں پھنسا دوں گا ان ایمان کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ آخرت کو یاد رکھیں گے وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ شراب زنا جھوٹ فریب فراڈ سود رشوت کے قریب نہیں جائیں گے ہر پل اللہ کے فرما بردار ہوں گے انہیں کیسے مار دے گا نیک بیویاں نیک بندے نیک عورتیں نیک مرد انہیں کیسے گوا علم والے تبلیغ والے تصور والے ذکر والے اور حج والے اور عمرے والے اور لنگر خانے چلانے والے اور دیانتدار افسر اور سچا افسر اور ناپ تول میں خود کو رمانت سے چلنے والا تاجر انہیں کیسے پکڑے گا ان ایمان شیطان کا سب سے خوفناک وار بتا رہا ہوں ہاں ان کو نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دے گا یہ ہر وقت اوروں پہ تنقید کریں گے اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں ایک روپیہ حرام کا کبھی نہیں آگا دیکھو اس کو سارا دن رشوت لیتا ہے یہ اس کی حالات میں پیشاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پیشاب آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارا ترازو جھکتا تولتا ہے آج تک کبھی غلط نہیں دھولا اس کم وقت کو دیکھو سارا دن ڈنڈی مارتا ہے یہ دودھ میں پیشاب جا رہا ہے دودھ میں پیشاب جا رہا ہے یہ بے پرد عورتیں یہ نافرمان عورتیں یہ ایسی آوارہ عورتیں ہمارا کوئی سر کا بال نہیں دے سکتا ہم ایسی پردہ دار ہیں اور یہ بازاروں میں ناچنے والیاں یہ ایسی آوارہ ایسی کمبخت یہ کیا ہو رہا ہے دودھ میں پیشاب جا رہا ہے نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے جتنے نیک لوگ ہیں میں نے ان کو اس میں مرتے دیکھا ہے کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا ورنہ علماء اور تبلیغ اور تصوف اور خانقاہیں اور صالحین اور صالحات ایسے شیطان نے باندھ کے مارا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو نیکی کر کے بھی بیٹھا رو رہا ہو اور اوروں کے عیب سے اندھا بن جائے اوروں کے عیب سے وہ وہ, وہ, وہ وہ بہرا بن جائے اور اوروں کے ایپ سے وہ گونگا بن جائے نہ وہ سنتا ہو نہ وہ بولتا ہو ہاں؟ نہ وہ کہتا ہو نہ وہ دیکھتا ہو ایسا کوئی لاکھوں میں ایک وہ جو لاکھوں میں ایک ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے اور دھرتی خزانے اگل رہی ہے اور دریا بہ رہے ہیں یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو پھر ہوائیں بے لگام ہونے کا انتظار کرو میرے اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ہاں لیکن لیکن لیکن ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا جنت کی عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے جب جن ہائے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنت ہی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے تو بڑی زبردست ہے جو ساری جنت میں چھا گئی ہے یہ چمک کیسی ہے تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنك من اللہ شیئا اے فاطمہ محمد کی بیٹی اللہ کی پکڑ سے خود بچنا اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا یہ فضائل کون سنا رہا ہے یہ بھی تو خود سنا رہا ہے کہ ان کے ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹکا کوئی اٹک کا جنید بغدادی کوئی اٹک کی رابعہ میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی علم کے نقطے بتانے والا اور کوئی کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہیں تکبر کا میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کو نہ مار بیٹھے نیکی نہ کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے کہ نیکی کا گھمنڈ اور میری بات یاد رکھنا پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے مال ہے کیا مال تو مچھر کا پر ہے تو اس کی اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہوئی ہے جو اوروں کے عیب تاڑتا تکتا ہے جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے جو اوروں کے عیب سن کے مزے لیتا ہے یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے جیسے شرابی اور زانی کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے اس کے بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے شیطان نے کوئی نیکوں کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے ہر ایک پر وار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے تو بھائیو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی تو ہے پر تیاری نہیں کرتا اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو گزرگاہ سمجھیں اسے مسافر خانہ سمجھیں اسے مچھر کا پر سمجھیں اسے دھوکے کا گھر سمجھیں اسے مکڑی کا جالا سمجھیں اسے سرائے اسے سرائے اور اور اور راستے کی راستے کا چھاؤں سایہ دار درخت دیکھیں اور اپنی منزل کی طرف کو چلتے رہیں راہی کو راہ سے واسطہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ منزل تک پہنچاتا ہے راہوں میں ریت اڑے یا آگے چل کے چمن اور گلستان مہکیں وہ اپنی منزل کی طرف روان دواں ہوتا ہے ایک طرز زندگی یہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے قرآن پکار رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون قرآن پکار رہا ہے اولئک کل انعام بل هم اضل یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمهم فی الاخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون یہ آخرت کے بارے میں دیوانے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ اسی پر راضی ہیں اسی پر راضی ہیں ہمارا بےحد تجارت وما کانو مختدین آئے ہائے کیا خوبصورت مثال ہے ایک تاجر کو نقصان ہوتا ہے قابل برداشت ہوتا ہے ایک تاجر کی رات ہی چلی جائے تو ناقابل برداشت ہوتا ہے جی ایک نفع میں نقصان ہونا ایک راس ہی اڑ جائے تو لگا کہہ رہے ہمارا بےحد تجارت ہم انہوں نے سودے میں بھی گھاٹا کھایا وما ہم بمهتدين اور یہ ان کی راس بروڑ گئی ان کا اصل بھی گیا ان کا نفع بھی گیا ان کا اصل بھی گیا ان کا نفع بھی گیا من كان يريد الحياة الدنيا نوفى إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جو مجھ سے دنیا کے طلبگار ہیں میں موت سے پہلے آؤ آؤ لے جاؤ لے لو جتنا چاہتے لے لو لیکن موت کے بعد جہنم کے سوا کچھ نہیں تمہارے لیے جنرل بس اسٹینڈ اٹک شہر فون نمبر صفر پانچ چار دو سات اپنے نبی کی دعا اپنے صحابہ کو دیکھا اللہ میں انہوں مارا تم اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں کپڑے پہنا جیا ان فاشبے ہوں یہ بھوکے انہیں کھانا کھیلا ہاں؟ اپنے صحابہ اپنی امت امت کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ نے کپڑے پہنا اللہ نے روٹی کھلا اللہ نے فاقے سے بسا اور جب اپنے گھر کی باری آئی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو یوں فرمایا اللہ آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے تھوڑا کر دے یہ نہ سر سب ہوں تاکہ بھائی تیرے شوق میں زندگی گزار کے آ جائیں آل محمد کا رزق کو تھوڑا کر دے اپنے گھر کے لیے کوئی تنگی مانگتا ہے اپنے گھر کے لیے کوئی پریشانی مانگتا ہے ساری پریشانیوں کو اپنے گھر اکٹھا کر لیا ہے سارے دکھ درد اپنے گھر لے لیے ہیں تو میرے بھائیو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتے ہوں جو اس دھوکے سے اس فراڈ فریب سے بچ کر گزرتے ہوں وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے یہاں نہیں ہے حضرت علی کا فرمان ہے اللہ سنیام اذا ما تم لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا خیر خیر فی فی بعدہ بعدہ النار ولا شر شر الجنہ وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد جہنم ہو وہ کامیابی کامیابی نہیں جس کے بعد جہنم ہو وہ رزق رزق نہیں جس کے بعد جہنم ہو اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو وہ پریشانی پریشانی نہیں جس کے بعد جنت ہو وہ دکھ دکھ نہیں جس کے بعد جنت ہو اگر جنت ملی تو ہر دکھ درد سے چن لیے گئے اگر جہنم میں چلا گیا تو ہر شے برباد ہو گئی میرا اللہ ایمان والے کی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ موت کو سامنے رکھ کر چلے یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے یہ اولاد کو سامنے رکھ کر نہ چلے یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے کہ زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے موتو قبل انت موتو کا مرنے سے پہلے مر جاؤ عد نفسك من اہل القدور عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم نہ بلندیوں کی خواہش نہ پستیوں کی پریشانی عد نفسك من اہل القدور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر موتو قبل ان تموتو مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی اپنے آپ آخرت تمہارے سامنے آ جائے گی زندہ سے کیا پوچھتے ہو وہ تو نشے میں ہے پر خاص خاص طور پر جوانی ہو تو نشہ دوبالا ہے بلکہ سہبالا ہے پھر تو اس کا کیا پوچھنا ہاں جسے موت جھٹکا دے جسے موت اللہ دکھائے اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے اور زندہ رہ کے مرنا یہ یہ کیا چیز ہے مرنے والوں سے پوچھو میں دل جینے کی جانے سو جانے جو مردہ ہو کسی مرنے والے سے پوچھو کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا میں نے موت کو دیکھا میں نے موت کو دیکھا مجھے یہ حدیث پہلی دفعہ سمجھ میں آئی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ اتنا مجمع ہو تو تو تکبر میں نہ آئے تیرے منہ پہ کوئی تھوک دے تو تو اپنی ذلت محسوس نہ کر کہ میت کے پر کے نعرے لگاؤ تو وہ بے نیاز ہے ٹھڈے مارو وہ بے نیاز ہے قبر میں ڈالو وہ بے نیاز ہے پانی میں بہا دو وہ بے نیاز ہے اس کی شان کے قصیدے پڑھو وہ بے نیاز ہے اور اس کو گالی گلو سے اور اس کو بدواؤں سے سے لد تو بے نیاز ہے حضرت علی کا فرمان ہے فین قطع یومن من العیش مدتی فین غنا الباقیات قلیل اسی کا ترجمہ ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے چلے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو رویوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو حضرت علی کا فرمان ہے اپنے بیٹے حضرت حسن کو وسیعت لکھوائی جب حالات نے گھیرا تو وصیت لکھوائے کہ میرے بیٹے میرے بچے اس دل کو زندہ رکھنا یہ اٹک والوں کو پیغام ہے یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو پیغام ہے دل کو زندہ رکھنا کیسے ٹونک سے آپریشن سے نہیں قرآن سے دل قرآن سے زندہ رہتا ہے اور جو ہوئے ہوئے آنکھ مہینوں قرآن نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا پورا سال گزر جائے قرآن کی ایک سطر نہ پڑھے وہ دل کیسے زندہ ہوگا رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہ سنے وہ دل کیسے زندہ ہوگا احی قلب قبل موعدہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ابھی ماں کا دل نہیں چھوٹا ابھی شہادت کے مرتبے باقی ہیں ابھی وہ بلند چوٹیاں سر کرنی باقی ہیں اور اس سے پہلے اعلان ہے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھے تو رکھ اللہ احب ہما احب انی احبہما من احب من احبہما اللہ میں ان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر جو ان سے بوجھ رکھے ان سے تو بوجھ رکھ ان کو کہہ رہے ہیں والد محترم میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا کیسے بالموعظہ بالموعظہ بالموعظہ قرآن سے دل زندہ ہوتا ہے یہ خمیرے سے یہ دوا المسک سے یہ خمیر آبریشم اور یہ میں تو خود دل کا مرض دیکھ چکا ہوں ہاں ہاں دل کو زندہ رکھنا کیسے ابا جان میرے بچوں قرآن سے دل زندہ رکھنا جو دل قرآن سے آشنا نہیں ہے وہ مر چکا ہے وہ اس وردی میں ہو وہ تو سپاہی کھڑا ہوا ہے وہ آئی جی ہو وہ صدر پاکستان ہو وہ شہر کا ڈی سی ہو وہ کمشنر ہو وہ چار سٹار والا جرنیل ہو وہ چھ بر اعظم کا بادشاہ ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں لگا تو اس کا دل مر چکا ہے ہائے ہائے اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو فصل اللہ قلب اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو مانگ اللہ سے اللہ تجھے دل عطا فرمائے تیرا دل مر چکا ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہو سارا دن کام کام پیسہ ہی بڑھاؤ پیسہ ہی بڑھاؤ کیا جوانی اس لیے ملیے گا پیسے پہ لگا دو گاڑیاں خریدو نئی گاڑی آ گئی ہے نیا ماڈل آ گیا ہے بڑا گھر بنانا ہے فارم ہاؤس بنانا ہے ساری جوانی لگا دی اور موت آئی تو خالی ہاتھ خالی ہاتھ میں نے تو موت کو دیکھا ہے مر کے جیا ہوں میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں میری اسے خطابت نہ سمجھو یہ میرا نوحہ ہے ہے یہ میری میری فریاد ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں ہاں میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں چالیس سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا چالیس سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا سب سے بڑی کتاب بخاری ہے میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں چھ گھنٹے میں سمجھا سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان چھ گھنٹوں میں میں سمجھا ہوں کہ جب موت میں مجھے نظر آ رہی تھی اور نو ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے اب موت ہے یا کوئی موجزہ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے میں میں نے کہا تھا یا اللہ بس آج کے بعد ایسے رہوں گا جیسے مردہ نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ نہ کسی کی گالی گلوز کی پرواہ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی آخری حد میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا یہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے کہ کہ میں میں نے کہا تھا آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو دیتا رہے میں تو ہوں ہی نہیں میں تو مردہ ہوں آئے ہائے ہائے ہائے اللہ نے مجھے اطمینان بخشا مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں اس کا میرے میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن ابھی میں پاس ہوا کہ میں نے چالیس سال میں ایسی ذلت نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے ذلت دکھا دی اور میں مسکراتا رہا ہنستا رہا کباب بڑا مزہ آ رہا ہے مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی ہر وقت واہ واہ سن رہے ہیں تو میں نے کہا ردا نفس کا میں اہل قبور طارق جمیل تو نے عہد کیا تھا کہ تو مردہ بن کے زندہ رہے گا وہ تو قبل ان تموتو تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا تو یوں سمجھ تم مر چکا ہے اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا غصے کی آگ بجھ گئی رد عمل ختم ہو گیا اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے وہ ایسے بج گئی ایسے بج گئی جیسے چند اگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں آگ کا بجنا کیا ہے من ایسے رو جیسے مر گیا تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی کوئی افسر رشوت نہ لے گا کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا کوئی قاضی قلم نہ بیچے گا کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں کسی کی بیٹی کسی کی بیٹی اسٹیج پہ نہ ناچے گی کوئی کوئی حرام راستوں سے نہیں کمائے گا نماز نہ چھوڑے گا کوئی روزہ نہ چھوڑے گا کوئی ماں باپ کا نام فرمان نہ ہوگا کوئی مال کے نشے میں مبتلا نہ ہوگا لیکن میں کیا کروں یہ کم وقت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے میں یہ کہا کرتا تھا لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں اگر اس لمحوں میں نو ڈاکٹر کہہ رہے تھے تارے جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا میں وہ آدمی ہوں جو بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں اور پانچ کلو میٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں اور پونا گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں میٹھا نہیں کھاتا بوتلیں نہیں پیتا مشروب نہیں پیتا کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ نو ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شہ اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک دل کے چار خانے ہیں دل کا دورہ تھا کسی ایک خانے پر یا دو پر میرے چاروں خانوں پر اللہ تعالیٰ نے امر تاری کر دیا اور امر کو نافذ کر دیا اور موت کے دروازے کھول دیے ظاہری طور پر ابھی بند تھے جب کھلتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے میں موت کے منہ سے نکلا ارے موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا میں مرتے مرتے بچا تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے آج بچا تو کل بھی بچوں گا مر ہی تو جانا ہے مرنا تو اصل ہے مر جانا تو اصل ہے جب مر جانا بھی اصل ہے تو عزت اور ذلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو مال کی دوڑ سے اوپر ہو کر دیکھو جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو جاؤ ٹوٹی قبریں شکستہ ویران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 نہیں ہے اور سامنے نہیں آ رہا ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا اور میرے اللہ نے میری بیس سالہ بیس سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا یوں اڑا دیا اور پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا میں بیس سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں لیکن آج میں اور تھوڑا بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو یہ سارے مخلوق مخلوق مخلوق اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے سنو سنو اپنے رب کا پیغام سنو میں ٹھوکر کھا کے سمجھا ہوں تم بن ٹھوکر کھائے سمجھ جاؤ کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو ساری کائنات کی نورانی مخلوق ناری مخلوق آدی مخلوق مادی مخلوق روحانی مخلوق مٹی کا پتلا یہ انسان یہ جس شکل میں ہو بادشاہ کے روپ میں ہے بت صفاق کے روپ میں پہلوان کے روپ میں بڑے ولی اللہ کے روپ میں بڑے رسول کے روپ میں بڑے پیغمبر کے روپ میں یہ یہ نا نورانی جبریل کا روپ دھارے اسرافیل کا کا روپ روپ دھارے دھارے اسرائیل کا روپ دھارے یہ سب کچھ یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے ہے میں نے بیس سال محنت کی کہ میں دل کے دور سے بچوں اللہ نے کہا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا ولا ولا نفا تیری محنت تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور گرا دیا اور تڑپا دیا اور جب سارے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے کہا لا یم لانفسهم والے یہ نقصان نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے موت کی شکلوں میں دوبارہ زندگی کو واپس لا کر دکھایا جو مجھے دورہ پڑا ہے اس میں اٹھانوے فیصد لوگ مر جاتے ہیں دو فیصد جو بچتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں کیونکہ چاروں چیمبر پر حملہ ہوتا ہے دل پھیل جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا فلاں کو یوں ہوا پھر یوں دل پھول گیا پھر یوں بیلون بن گیا پھر یوں پھیپڑوں میں پانی بھر گیا پھر اس کی یوں زندگی تلخ ہو گئی اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے میں تیرے بندوں کے حق میں میں نے کبھی زیادتی نہیں کی میں نے ظلم نہیں کیا میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا میں غیبت نہیں سنتا میں غیبت نہیں بولتا میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں میرا برابر ہو میں اسے چھپ کرا دیتا ہوں میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے مجھے معاف فرما دے اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے حقوق میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں میں نے کسی کا کس پر ظلم زیادتی نہیں کی لوگوں کی وہ آواز مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں میں مرا ہوا ہوں مرے ہوئے کا کیا فخر ہے ہے میں نے موت کی کو سنا ہوا یہ مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں اما بنعمت رب کا فحدث میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر میرے رب کا میرے اوپر انعام ہوا ہے ان مجموعوں سے مجھے دھوکہ نہیں ہے مجھے پتا ہے اکیلی میں یہ تو میری قبر میں جائے گی اکیلے تارک جمیل سے سوال ہونے والا ہے تم میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو تمہاری آ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتی ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ جو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے نکلو اس دنیا کے دھوکے سے اس کو کماؤ ضرورت کے لیے فخر کے لیے نہیں بڑائی کے لیے نہیں تکبر کے لیے نہیں حلال کمانے کے لیے کماؤ بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماؤ بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو ورنہ اللہ سے زیادہ حقیر بنا دے گا لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع من اللہ میرا وقت پورا ہو گیا مجھے معاف کر دے میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں تو نے مجھے رزق دیا جائیدادیں دی ملازم دیے میں نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی کبھی میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں کو خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے بڑی خیانت ہے تیرا خود فرمان ہے کہ تو اپنے دربار کے بارے میں بہت مہربان ہے تو میری ایک دیانت ہے وہ قبول کر لے ایک میری خیانت ہے معاف کر دے یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا ایک اور اللہ سے ایک مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہی تھی تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط نمبر دو بالکل اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے لیکن یہ سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ تو بہت نیک ہے حالانکہ مجھے پتا تو غلط ہے اذا العبد واللہ يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبده وعفوت عن علمه یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا اللہ کو یاد تو نہیں کراتے اس کو تو ہر تیرے سے بول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے تو میں اپنے بندوں کی گواہی پہ فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں میں کہا یا اللہ باہر بہت سے لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے ان کی قبول کر رہے نا مجھے نہ پرکھنا مجھے پرکھا تو میں تو گیا اور اگر میری زندگی باقی ہے تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا معذور ہونے سے بچا اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے یوں نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی بالکل سر میرا بھائی کہہ اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے ماشاء اللہ کان لا يملكون لانفسهم ذرا ولا ولا ولا ولا نفعا يملكون موتا نشورا کوئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے نہ زندگی دے سکتی ہے نہ مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے وہ ولدی حسما الہ آسمانوں پر بھی اللہ وفی الارض الہ زمینوں پر بھی اللہ للہ المشرق اور مشرق میں بھی اللہ والمغرب اور مغرب میں بھی اللہ فعینما تولو فسم وجہ اللہ اور شمال میں بھی اللہ جنوب میں بھی اللہ اور آگے بھی اللہ اور پیچھے بھی اللہ اور دائیں بھی اللہ اور بائیں بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ ہواؤں میں اللہ پانیوں پہ اللہ فضاؤں پہ اللہ بہر پہ اللہ بر پہ اللہ خشکی پہ اللہ فری پہ اللہ نباتات پہ اللہ جمادات پہ اللہ حیوانات پہ اللہ آبی پہ اللہ ناری پہ اللہ نوری پہ اللہ ہوائی پہ اللہ خاکی پہ اللہ مادی پہ اللہ روحانی پہ اللہ چاہے خاک رینگنے والے پر اللہ ہواوں میں اڑنے والے پر اللہ پھنکارنے والوں پہ اللہ سارنے والوں پہ اللہ چنگھارنے والوں پہ اللہ مہکنے والوں پہ اللہ برسنے والوں پہ اللہ گرجنے والوں پہ اللہ چمکنے والوں پہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله كل है अल्लाह के साथ कोई है अल्लाह का टक्कर का कोई है अल्लाह के शरीक बलक सरहम ला यालमून खलीला मा तदक्करून कुल हातु قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل القريم الرقيب المجيب الوعفي المجيد الباعث الشهود الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصري المجد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتخن العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديعي الواقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يا الله يا الله يا الله اس کے آگے جھک جاؤ اس کے آگے جھک جاؤ میں تو جھٹکے سے سمجھا تم آفیت سے سمجھ جاؤ پھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھ تھا جو غفلت میں گزر گئیں اگر میں نے چالیس سال میں صرف چار مہینے دنیا کا کاروبار کیا ہے انیس سو چوراسی میں میں نے اپنی کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرحوم سے پوچھ کر اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی لگا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں میرے وہ دن جو غفلت میں گئے میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں میں واپس کیسے لاؤں میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں میں انہیں کیسے نورانی بناؤں جن راتوں میں میں تہجد نہ پڑھ سکا میں آج انہیں کیسے نفلوں سے روشن کروں جو دن میں غفل غفلت کا شکار گزار گیا وہ دن میں کیسے اللہ کی یاد سے آباد کروں مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے نہ بیوی یاد نہ بچے یاد نہ جائیداد یاد نہ اولاد یاد نہ آہ یاد نہ اوہ یاد نہ منصب یاد کچھ نہ تھا میرے سامنے وہ گھڑنا تھی جو غفلت میں گزر گئی ہائے میں کہاں سے لوٹاؤں میں کہاں سے لے کر آؤں اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ باغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس دربار میں بہت رحمت کرتا ہے بہت درگزر کرتا ہے ایک آدمی لایا جائے گا فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جہنم میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ایسا جی ایسا ہی ہے وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح کوئی نیکی ہے بھی صحیح کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو کہ وہ کہا کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ سو چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا بھائی یہ ایک ہے اگر تو تو اسے سمجھتا ہے ہے ورنہ نہیں ہے تو میرا اللہ کہے گا تو تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا جنرل بس اٹک شہر فون نمبر صفر پانچ سات دو سات صفر صفر دو سات صرف حج عمرے نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے لوگوں کے آنسو پوچھو لوگوں کی مدد کو پہنچو لیکن یہ سیاست دانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو یہ فراڈ فریب ہے ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے میرے بھائیو میرے بھائیو زندگی کا ہر واقعہ عبرت ہے اگر آنکھ کھلی ہوئی ہو میری بیماری میرے لیے رحمت بن کر آئی پھر مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آئے جو دنیا پہ لڑ رہے ہیں سگے بھائی آپس میں نہیں بولتے آپس میں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بھائی آپس میں نہیں بول رہے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہنیں آپس میں نہیں بول رہے ایک تھالی پیالی میں کھایا پیا ایک ایک چھت کے نیچے سالہ سالہ سال سال گزرے گزرے کھاٹ پہ باہوں میں باہیں دے کر سوئے آج شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے چند سکوں پر چند مرلوں پر چند ٹکڑوں پر یا چند غلط بول پر بھائی کاٹ لڑو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے اور تم مٹی کا ڈھیر رہیں اگر موت مجھے کھا جاتی تو اس وقت میرے کیڑے جنہوں نے مجھے کھانا تھا وہ کیڑے بھی مر چکے ہوتے اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ خوفناک سا تہ خاک پڑا ہوتا پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کی تپش اسے بھی راک بنا دیتی گلا دیتی اور اسے بھی مٹی بنا دیتی اور پھر یہ ہونا ہے میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی زمین کروٹ بدلے گی نیچے کا اوپر جائے گا اوپر کا نیچے جائے گا پاگل ہوائیں اٹھیں گی بگولے اٹھیں گے اور ہماری ہماری خاک کو ایسے ہی بے نشان کر دیں گے جیسے میرے رب نے کہا ہل اتا علی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یہ کاروبار کے دھوکوں سے نکلو تجارت کے دھوکوں سے نکلو سیاست کے دھوکوں سے نکلو حکومت کے دھوکوں سے نکلو گانے بجانے کے دھوکوں سے نکلو آؤ آؤ محمد مصطفیٰ کی طلب میں آؤ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا تمہیں اللہ کا بنا دے گا اور کل میشن میں تمہارا سفارشی بن جائے گا حسب حسب نصب نہیں چلتا شاہ جی سے کام نہیں بنتا ہاں ہاں ابو لہب بھی شاہ جی تھا ابو لہب بھی شاہ جی تھا لیکن میرے رب نے کہا تب زیادہ بھی لہب و تب میں اغن عنہ مالہ وما کسب اور بلال غلام تھا اور غلام زیادہ تھا خود غلام باپ غلام بلال کے دادے کا نام جو کوئی مجھے بتا دے میں اس کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کروں گا کہ مجھے آج تک کسی کتاب میں بلال کے دادے کا نام نہیں معلوم ہوا اتنا بے نشان انسان لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ یہ دنیا کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے واسطے چھوڑو موت کا جھٹکا یہ ساری چیزیں بے کیف کر دیتا ہے ساری چیزوں سے جی اچاٹ کر دیتا ہے ساری چیزوں سے دل ہٹا دیتا ہے شہر پہ حملہ ہوا فتح ہوا بادشاہ زخمی ہو گیا قریب المرگ ہو گیا لیکن شہر فتح ہوا تو سردار فتح کی مبارک دینے آئے تو وہ ایک بڑی غمگین حسرت بھری مسکراہٹ لبوں پہ بکھر آئی اور کہنے لگا میں اب مبارک سے بے نیاز ہو چکا ہوں ولی عہد کو مبارک دو جو میرے بعد حکومت سنبھالنے والا ہے اپنے آپ کو مردہ شمار کرو گے تو بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا پڑوسی پڑوسی سے نہیں لڑے گا میاں بیوی آپس میں نہیں لڑیں گے اولاد ماں باپ کی نا فرمان نہ ہوگی تمہارا ترازو غلط نہ گا تم مقدمے فائل نہ کرو گے تم غلط پہ نہ چلو گے لیکن اگر زندہ رہنے کے جذبوں سے زندہ رہے تو نہ تمہیں اللہ یاد آئے گا نہ اس کا رسول نہ اس کے آنسو نہ اس کی قربانیاں نہ اس کی اولاد کی قربانیاں ایک پتھر دل لیے پھرتے رہو گے اور پتھر بن کے مٹی میں چلے جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں بے حیثیت ہو جاؤ گے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ موتو قبل ان تموت واہ واہ واہ واہ میں ساری چالیس سال سے تبلیغ میں ہوں پڑھنے پڑھانے میں ہوں پر یہ حدیثیں میں نہیں سمجھا تھا میں بیماروں کے سمجھا ہوں عد نفسک من اہل القبور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر میں بیماروں کے سمجھاؤں حضرت علی کا فرمان میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے بالحکمہ اور اسے نورانی بنانا وہ تو پہلے ہی نورانی ہے کہ جنت کے سردار ہیں لیکن میرا لیکن یہ فرمان آ رہا ہے یہ فرمان آ رہا ہے نور ہو بالحکمہ اپنے دل کو روشن رکھنا رسول پاک کی حدیثوں سے رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دل روشن ہوتے ہیں قرآن سے زندہ ہوتے ہیں حدیث سے روشن ہوتے ہیں کوے بے زہد اور دل کو کشتہ کھلانا تاکہ مضبوط ہو جائے کس چیز کا کشتہ امیر المومنین زہد کا کشتہ دنیا سے بے رغبتی کا کشتا نفرت کا کشتا کھیلا مضبوط ہو جائے گا بادشاہ بھی تجھے مچھر نظر آئیں گے مکھی نظر آئیں گے ورنہ تم ڈی سی او کے سامنے بھی ایمان بیچ جاؤ گے ایس پی کے سامنے ایمان بیچ جاؤ گے اور اگر دل کو دنیا سے بے رغبت کر دو تو اگر ساری دنیا کے بادشاہ تمہاری نظر میں وہ بلی کے بلونگڑے تمہیں نظر آئیں گے الموت اور موت کی یاد سے دل کو لگام دے موت کی یاد سے دل کو لگام چڑھا موت کی یاد سے دل پہ قابو پا موت کی یاد سے اسے پست کر اسے نیچا کر اسے نیچے لے جا اور نیچے ہونا سیکھو اللہ تمہیں اونچا کر دے گا وہ بالفنا اور میرے بچوں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا کہ مر جانا ہے کر بالفنا بل حضرت علی کا یہ قول میں نے آج سے تیس سال پہلے پڑھا تھا پھر میں نے اسے یاد کیا تھا پھر میں نے اسے اپنا وظیفہ بنایا تھا پھر میں اسے ہزاروں لاکھوں دفعہ سنا چکا ہوں لیکن آج میں جیسے سنا رہا ہوں ایسے پہلے کبھی نہیں سنا سکا قرر ہو بالفنا اسے اقرار لے کے تجھے مرنا ہے اسے منوا کے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں قر بال فنا اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے وہ مان جاؤ اللہ کے واسطے مان جاؤ میری میری تقریر نہ سنو میری فریاد سنو میری پکار ہے امت زوال میں ہے ملک تباہی کے دہنے پر ہے امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کیا ہے میں نے کیا ہے کشتی کو ڈبونے میں موجیں بھی ضرور ہاتھ دکھاتی ہیں پر جب مسافروں کے ہاتھ میں ہیں کلاڑیاں اور وہ خود ہی پھٹے توڑ رہے ہوں تو پھر موجوں کو کیا کہنا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے راہزن کا کام تو ڈاکے ڈالنا ہے تو کیوں سو گیا تھا غیر قوموں کو گلے نہ دو کہ یہودیوں نے یہ کر دیا عیسائیوں نے یہ کر دیا نہیں نہیں نہیں نہیں میرے تمہارے ظلم نے ہمیں ڈبو دیا ماں باپ کی نافرمانی نے ڈبو دیا زنا کے اڈوں نے ڈبو دیا شراب کے اڈوں نے دبو دیا عدالتوں کے ظلم و ستم نے ڈبو دیا عوام کے ظلم و ستم نے ڈبو دیا اور افسران کی بدیانتی اور خیانت نے ڈبو دیا اور سیاست دانوں کے سیاست دانوں کے بدیانتی اور خیانت نے ڈبو دیا عورتوں کی بے پردگی نے ڈبو دیا گھنگرو کی چھنکار نے ڈبو دیا جام کے چھلکنے نے ڈبو دیا مظلوم کی آہوں نے ہمیں لے ڈوبی مظلوم کی فریادیں ہمیں لے ڈوبی مظلوم کے آنسو آگ بنے اور پورے ملک کو جلا کے راک کر دیا مظلوم بن جاؤ مظلوم بن جاؤ امام حسین کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے مظلوم بن جاؤ فنا اٹک والو اس سے منواؤ کہ مر جانا ہے بہت بڑا مجمع ہے مجھے سوا گھنٹے سے آگے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے ابھی لیکن میں آگے جا رہا ہوں میری طبیعت اب ساتھ چھوڑ رہی ہے لیکن احباب جمع حال دل کہلے پھر التفات دلے نہ رہے نہ رہے توبہ کر لو اللہ کے واسطے توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ اس رسول سے صلح کر لو پر لے میں تو جھٹکا کھا کے سمجھا تم بن جھٹکا کھائے سمجھ جاؤ وہ اخبار المابین پچھلی قوموں کے قصے سنا وہ صرف ہی دیا رحم جاؤ جاؤ ان کے کھنڈروں میں گھومو پھرو دیکھو پوچھو این حلو ٹیکسلا والے کہاں گئے مہنجو داڑو ہڑپا والے کہاں گئے نہ کترا انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربا تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے دیس میں آباد ہو گئے اندھیر میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گئے میرے بیٹے حسن ایک دن تو بھی سہ خاک چلا جائے لہذا تو لہٰذا یہ آخر جملہ سنانے کے لیے ساری نصیحت کو سنایا ہے وسیعت ہے ساری وسیعت کو سنایا ہے آخری جملہ میرے لیے تمہارے لیے ہر ہر جملہ ہے پر یہ آخر جملہ نچوڑ ہے فلا فلا تب آخرت کا بے دنیا کا بل بے دنیا کا بے آخرت کیا علم اللہ نے دیا نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا فرمایا میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو ایک ہاتھ میں رہتی ہے اور دوسری ضرور جاتی ہے آخرت لو تو دنیا گئی دنیا لو تو آخرت گئی تو کیا کرنا اگر میرے بیٹے ہو تو دنیا چھوڑ دینا آخرت نہ چھوڑنا دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا نہ بیچنا آخرت کو دنیا کے بدلے بلکہ دنیا کو بیچ دینا آخرت کے بدلے کہ دنیا بچاؤ گے تو پھر بھی چھوڑو گے آخرت بچاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری تو میرے بھائی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ اس کی زندگی روز روشن کی طرح محفوظ ہے موجود ہے وہ وہ نبی ہاشمی عربی وہ قریشی وہ وہ وہ مکی مدنی حجازی وہ مدری وہ رحمت للعالمین وہ شاہد وہ مبشر وہ داعی اللہ وہ سراج منیر وہ مزمل وہ مدشر وہ طاہا وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ وحاشر وعاقب وفاتح وخاتم ورحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آئے ہائے ہائے ہائے کیا لاڈ ہے میرے رب کا ان کلمات میں الفاظ میں میں ترجمے میں کہاں بتاؤں اور خاک بتاؤں اور کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں میں کہوں گا تو جھوٹا ہے مزمل کے لاڈ کو اردو کہاں بیان کرے یا المدثر اے کیا پیار کیا محبت کیا عشق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 ما, ما رأى أفتمارونه على ما يرى نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجلا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قرآن مير نبيك صنع مير نبيك نات خاني كرة يا محمد يا أحمد يا ماحي يا حاشر يا عاقب يا فاتح يا خاتم يا أبو القاسم يا طه يا ياسين يا مزمل يا مدثر يا شاهد يا مبشر يا نذير يا داعي إلى الله يا سناج منير يا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عوفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن مله الايل بن خينام بن انوش بن شيس اور بن آدم عليه الصلاة والسلام يا ہمارا رسول ہے اے ہمارا رسول ہے اے میرا تیرا رسول نہیں ہے کل کائنات کا رسول ہے نبیوں کا بھی نبی ہے رسولوں کا بھی رسول ہے آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اللہ اس کے رسول سے صلح کی نیت کرو کرتے ہو نیت کرتے ہو نیت نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب میرے کہنے سے نہ کہو اپنے اندر کی صدا بنا کر کہو کہ اللہ آج تک اپنی من مانی کی آج کے بعد وہ کریں گے جو تو تو تو کہے کہے گا گا گا وہ چھوڑ دیں گے جو جو چھڑوائے وہ ہم کریں گے اللہ تیری چاہت میری چاہت تیرے محبوب کی چاہت میری چاہت کہو یا اللہ میری توبہ ہو گئی پکی توبہ ہو گئی نا ہاں ڈرو نہیں اگر ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا یہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ کے بعد معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے جب مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا جتنی دفعہ مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہہ دے توبہ تو قبول کروں گا اس توبہ کو پکا کرو پورے عالم کے مسلمانوں سے توبہ کراؤ اور پورے عالم کے انسانوں کو جا کے کلمہ سناؤ سمجھاؤ یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے جو سمت کو عطا ہوئی ہے پوری دنیا کے انسان چھ سات ارب اللہ ہی جانے کتنے ان میں ان میں پانچ چھ ارب وہ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں کچھ تو جانتے ہی نہیں کچھ نے غلط جانا اور جو صحیح جانتے ہیں وہ بھلا چکے ہیں تو خود بھی توبہ کرو اور ساری امت سے جا کے توبہ کرواؤ اسے اپنا کام سمجھو تبلیغی جماعت کی رکنی کوئی تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ ختم نبوت کی محنت ہے یہ کلمہ توحید کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرے ہی آگے سر جھکاؤں گا محمد رسول اللہ اللہ تیرے نبی کے طریقے پر مر مٹوں گا لا نبی آباد اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جاؤں گا تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے ختم نبوت کی محنت ہے پچھلی پہ توبہ کرو آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو نماز نہیں پڑھتے شروع کر دو زکوٰۃ نہیں دیتے حساب جوڑ کے ادا کرنا کرو آپس میں لڑائیاں ہیں معافیاں مانگو پہل کرنے والا بڑا درجہ پائے گا پہل کرنے والا اونچا ہو جائے گا حضرت امام حسن کے حضرت علی نے شادیاں کی حضرت فاطمہ کے بعد سات شادیاں مزید کی آٹھ شادیاں ہیں تو ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ جو بڑے بہت بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں حسن حسین عباس کے بعد ان کا بہت بڑا نام ہے تو ان میں اور امام حسن میں کوئی آپس میں کھٹ بٹ ہو گئی آپس میں تلخی ہو گئی تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں تو فاطمہ کا بیٹا ہے دیکھ مجھے منانے کے لیے آ جا ورنہ میں خود آ جاؤں گا منانے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بازی لے جائے کہ میں منانے آؤں گا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا درجہ فاطمہ کے بیٹے سے بڑا ہو تو جب میرا خط ملے تو مجھے منانے آ جانا جب حضرت حسن نے خط پڑھا تو نہ جوتے پہنے نہ ٹوپی پہنی ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اتنے بڑے بڑے شہزادوں میں بھی کھٹ بٹ ہو جاتی ہے تم عام انسان ہو یہ بہت بڑا مجمع ہے لڑے ہوئے ہو صلح کرو حق مارا ہے کسی کا ادا کرو کوئی غلط مقدمے عدالتوں میں پھنسے ہوئے فوراً لو ورنہ ظالم کی شدید ترین پکڑ ہے آخرت میں ایسا تو زانی نہیں پکڑا جائے گا جیسا ظالم پکڑا جائے گا سود میں ہو باہر نکلو نہیں نکل سکتے ہو معافی مانگو اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرو اتنا تو کرو کہ سیونگ اکاؤنٹ بدل کے کرنٹ کر دو اس میں کیا دیر لگتی اس میں کیا دیر لگتی بینکوں کے دھوکوں سے نکلو جس قوم میں سود پھیلتا ہے وہ قوم فقر و فاقے کا شکار ہو جاتی نمازیں نہیں پڑھ رہے توبہ کر کے شروع کر دو سارے بھائی نیت کرتے ہو جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے مرکزوں میں جمعرات کو مرکز میں جاؤ اگر جمعرات کا انتظام نہیں ہے اپنے اپنی مسجدوں میں گشت کرو تعلیم کرو مہینے کے تین دن کی جماعتیں بنا بنا کے نکلو اور پھر چار چار مہینے چالیس چالیس دن کے لیے اپنے پورے ملک میں سفر کرو سال سات مہینے کے لیے ساری دنیا میں سفر کرو اس طرح کرو گے اللہ ایمان کی بہار لائے گا بولو بتاؤ اب نقد کون تیار ہے بولو بھائی ماشاء اللہ جی ساتواں بیرون کی جماعت ہاں جی صحیح زمان صاحب چار ماہ رقد ماشاء اللہ جی کہاں سے جہانگیرہ سے جی اور فرمائے ماشاء اللہ جی اپنے قریب لکھوائیں جلدی تاکہ پھر دعا ہو ماشاء اللہ میں تشکیل والے جی۔ ماشاء اللہ موجود ہیں قریب والوں کو لکھا بولو میرے بھائیوں دعا کر کے جانا انشاءاللہ جی فرمائیں بھائی فرمائیں بھائی فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الوهل والأمراض والأوجاع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله تهم ہم سب اتنا بڑا مجمع ہم تیرے دربار پر جمع ہیں ہماری اجتماعی توبہ قبول فرما لے جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور امت کا نصیب ڈوبا ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف فرما دے اے کریم مولا تو اپنی قدرت سے ان بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے اور صحیح رخ پہ ان کو موڑ دے اے کریم مولا ہم نے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ جو نحوستیں پھیلی ہیں ہمارے وہ گناہ معاف فرما اور ان نحوستوں کو اٹھا لے بے برکتی کو اٹھا لے مہنگائی کے عذاب کو اٹھا لے برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما